النار التي أعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة <clears throat> وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجبت النار بالشعبان وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله تعالى إن شاء الله اور محبت کرنے والے والدین کبھی بچے کو ڈراتے ہیں اسکول نہ جانے پر کہ تمہاری پٹائی ہوگی اور کبھی اس کو ٹافی دیتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں اس طرح جانور کو چلایا جاتا ہے آگے سے لوسن دکھایا جاتا ہے پیچھے سے ڈنڈا رکھتے ہیں تاکہ جانور چلتا رہے انسانی فطرت اسی قسم کی ہے ترغیب اور ترغیب دونوں چاہتی ہیں ترغیب بھی چاہتی ہے کہ ملے گا کیا انعام کیا ہوگا اور ترغیب اگر نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا اور سزا کیا ہوگی تو قرآن کریم نے جہاں جزا کا ذکر کیا ہے وہیں سزا کا ذکر کیا اکثر جگہوں پر یہ چیز جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے وہیں عذاب کا ذکر بھی ہے کہ بے کوئی بے خوف نہ ہو جائے کوئی گناہ پر جری نہ ہو جائے لیکن کوئی گناہ کر کے مایوس بھی نہ ہو جائے دونوں کو درمیان میں رکھا عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے سورہ بروج ہے فرماتے ہیں ان بخش ربی کل شدید کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے ان رب کا تیرے رب کی بخش کہتے ہیں پکڑنے کو پکڑ بہت سخت ہے لشدید لام تاکید کا ہے بہت زیادہ سخت ہے ان بخش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد کیوں کیونکہ وہ اتنا قادر مطلق ہے جو پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے یبدئ کا مطلب پیدا کرنا پہلی مرتبہ ویعید اور پھر وہی لوٹائے گا بھی قیامت کے دن وہی مردوں کو زندہ کرے گا وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مرنے کے بعد بھی وہی لوٹائے گا آگے فوراً فرمایا ایک آیت کے بعد بخش ربی کا شدید درمیان میں ایک آیت آئی کہ انہو درمیان میں ایک آیت آئی کہ وہی پیدا کرتا ہے وہی لوٹ آئے گا اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پہلی مرتبہ سے مراد یہ کہ ہر چیز کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے دوبارہ اس کی نقلیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہوائی جہاز جب تک نہیں بنا تھا تو ایک عجیب چیز تھی دنیا کے لیے لیکن جب بن گیا تو اب ہر ملک اس کو بنا سکتا ہے لہذا ایک چیز جب بن جائے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انسان نہیں تھا ہم نے اس کو وجود دیا جب عدم کو وہ ذات وجود دے سکتی ہے تو وجود دینے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اس کو اٹھا سکتی کافروں کو یہی اشکال تھا کہ آصف نے وائل کافروں کا بڑا چودھری تھا وہ ہڈیاں لے آیا قبرستان سے مردہ کی مردے کسی انسان کی اور لا کر یوں آپ کے سامنے اس کو چورا چورا کر کے اڑایا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں <coughs> کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات اول مرہ آپ کہہ دیجئے ضرور ضرور قل یحییہ الذی انشأها اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے جیسے اول مرہ جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا قل یحییہ الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم وہ تو ہر چیز کے پیدا کرنے پر اور بنانے پر قادر ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ ان ہڈیوں میں جان عطا فرمائے ایک اور کافر کے اسی طرح کے سوال کے جواب میں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں،, ہاں ہاں اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں ڈالے گا کیونکہ تو آخرت کا انکار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر تجھے جہنم میں ڈالے گا اس اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت رفت کہتے ہیں مہربانی کو اور رحمت بھی اسی کا مترادف ہے جیسے رعوف الرحیم رعوف مہربان رعوف کا مطلب نرم مزاج والا مہربان اور رحمت والا رحم کرنے والا تو آپ جہاں پر رحم کرنے والے رحمت للعالمین ہیں وہاں آپ نے ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد سجدہ شکرانہ بھی بجا لائے یہ بھی نبی علیہ السلام کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے جسم میں پھوڑا نکل آئے تو اس اس اس کا کا کا دینا دینا ہی ہی حل ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو چالیس چالیس کو ایک ایک کنویں میں ڈلوایا سیرت السیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک کنویں میں سب کو جو قتل ہو گئے تھے سردار ابو جہل ابو لہب اور ابو جہل کو قتل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلے تو ان ان بچوں نے کیا معاذ اور معاوض نے جو کہ چھوٹے بچے تھے عبد الرحمٰن بن عوف کا جو قصہ حضرت شیخ نے فضائل حقائد صحابہ میں لکھا ہے فضائل اعمال میں ان کے وار کرنے کے بعد بھی اس میں جان باقی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گئے اور جا کر اس کا سر الگ کیا اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے اس نے کہا کہ البتہ ہے بکریاں والے تو بہت اونچی جگہ چڑھ کر بیٹھ گیا ہے عبداللہ مسعود سے کہہ رہا ہے ابو جہل یعنی مرتے وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ جو مرتے وقت بھی جو ہے اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے جب وہ سر لایا گیا جب وہ سر لایا گیا ابو جہل کا تو ابو جہل نے اس وقت بھی کہا کہ آج کے دن آج کے دن اپنے پیغمبر کو جا کے کہہ دینا کہ آج کے دن ان کی نفرت میرے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور اور دیکھو دیکھو میری گردن کو ذرا نیچے سے کاندھے کے پاس سے کاٹنا تاکہ اور اوروں میں عظمت والی حیبت والی معلوم ہے مرتے وقت بھی یہ وصیت کر رہا ہے اور مارنے والے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کتنا تکبر تھا اس کے اندر جب سر دیکھا آپ علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ سر ہے ابو جہل کا رقص ابو جہل یہ سر ہے ابو جہل کا آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہی ابو جہل کا سر ہے اور آپ نے اس کا آپ نے اس کو قتل ہونے کے بعد پھر بعض روایات میں ہے کہ دو رقط شکرانہ کے پڑھے اور بعض روایات میں آپ نے شکر ادا کیا سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے آپ نے اسلام کو عزت بخشی اور اور عظمت بخشی اور کفر کو ذلیل و خوار کیا پتہ چلا کہ کفر کے ذلیل و خوار ہونے پر خوش ہونا بھی سنت ہے یہ نہیں کہ اس پہ بھی رو رہے ہیں کہ صاحب ہاں یہ کیوں مر گیا جہنم میں کیوں چلا گیا تو اس نے جہنم تو خود خریدی ہے اس کو جہنم میں کسی نے بھیجا نہیں وہ خود خریدی ہے سب جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام السلام حق پر ہے لیکن اس کے باوجود ابو امیہ ابن خلف سب جانتا تھا لیکن کہتا تھا میں نے گھوڑا پالا ہے اس دن وہ بھی مرا غزہ بدر میں امیہ ابن خلف بھی اسی دن اسی دن اس کا بھی اس کو بھی قتل کیا گیا ان سب بڑے بڑے سرداروں کو آپ علیہ السلام السلام نے ایک کنویں میں ڈلوایا اور باقیوں کی باقیوں کو الگ جو ہے وہ دبا دیا ان کی لاشوں کو اور جب ان بڑے بڑے سرداروں کے قریب سے آپ گزرے صحابہ کو لے کر صحابہ کو لے کر اور بدر کے بدر کے قیدیوں کو لے کر آپ علیہ السلام السلام وہاں سے گزرے تو فرمایا فرمایا کہ کیا ہوا دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی اور وعدہ ہمارا پورا کیا مفہوم حدیث شریف کا عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام والسلام نے ان مردوں سے خطاب کر کے بھی فرمایا آپ کو اتنا جوش تھا اس وقت تک تین دن آپ نے وہاں قیام فرمایا آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی علاقے کو فتح فرماتے تو آپ وہاں پہ قیام بھی فرماتے تین راتیں وہاں قیام فرمائیں پھر آپ نے چلنے کا حکم دیا لیکن پھر اس کنویں کے پاس خاص طور سے گئے جہاں پہ جہاں پہ ان لوگوں کو دفنایا تھا اور ڈالا تھا اور جا کر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے رب نے میرا وعدہ سچا وعدہ کر دیا پورا کر دیا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ذرا تم بھی بتاؤ کیا تمہارا وعدہ بھی پورا ہوا کیا تم لوگوں نے اللہ تم نے اللہ تعالیٰ کی تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی آج اس کا صلاح بھی تم پا رہے ہو تو ایک حضرت عمر نے عرض بھی کیا کہ آپ مردوں سے خطاب کرتے ہیں کیا وہ سن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس وقت ایسے ایسی روحوں کو پھر آواز پہنچاتے ہیں اس لیے سماعی موتا کا مسئلہ صحابہ میں مختلف بھی ہے بعض کہتے ہیں مردے سنتے ہیں بعض نہیں سنتے لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ مردے سنتے اور جن جو نہیں بھی رائے رکھتے کہ ہر ہوتا نہیں سنتا خاص سنتے ہیں ان کی بھی رائے یہی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی کی بات بھی سنا دیتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کو کشف ہو سکتا ہے ولی اللہ کو بھی عام آدمی کو بھی اسی طرح بعض مردے سن بھی سکتے ہیں بعض نہیں بھی سن سکتے تو پتہ چلا کہ جس جب, جب کوئی اسلام کا دشمن ہو تو اس, اس کا اس کے لیے جو ہے وہ یہی رحمت ہے جیسے سانپ نکلے اب آدمی دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جانے دے دو اس کو جانے دو بیچارے کو ماریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نہیں سانپ کو مار دینا ہی عین رحمت ہے سانپ کو مارنا ہی عین رحمت اسی طرح دشمنان دین کو دشمنان دین کو ہستی سے مٹانا ہی رحمت ورنہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے لوگ ایسے لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اس لیے کم از کم عقیدہ ایسا رکھنا چاہیے اور اسی لیے اسی لیے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سیرت کی کتابوں میں جو سب سے بہترین ہے جو میں بتا رہا ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگ شبلی علامہ شبلی کی سیرت النبی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایک حد تک وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ سیرت النبی لکھتے وقت علامہ شبلی سر سید کے شاگردوں میں تھے اور سر سید جو ہے انگریزوں سے متاثر تھے لہذا لکھنے میں اس تاریخ میں یہ گڑبڑیشن ہے جس کو جگہ جگہ مینشن کیا ہے حضرت مولانا ادریس صاحب اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر اس جگہ پر علامہ شبلی نے یہ بات لکھی ہے جو تاریخی عقائق کے خلاف ہے کہ وہاں پر دفاعی جہاد نہیں ہوا اقدامی جہاد ہوا یعنی شبلی علامہ شبلی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کبھی ہم نے جو ہے مسلمانوں نے کبھی اقدامی جہاد نہیں کیا ہے حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے کیوں نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پھیلاؤ تو اقدامی جہاد بھی کیا ہے مسلمانوں اس میں کیا شرمانے کی بات ہے کہ ہم نے کبھی اقدامی جہاد ہم نے زمین کے لیے نہیں کیا مال کے لیے نہیں کیا اور اسلام کی شوکت کے لیے کیا ہے شوکت اسلام کی رہے گی کسی غیر مسلم کو کبھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ نے یہ صحیح لیکن شوکت اسلام کی رہے گی اس کے لیے جو ہے آپ نے ساری زندگی محنت کی اس لیے آپ نے خلافت کا نظام قائم کیا اور اپنے اپنے بعد حضرت صدیق کو خلیفہ مقرر کیا انہوں نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی تھی اور اس لیے اس لیے بتاتا ہوں کہ اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے حضرت شیخ العدیز کی آپ بیتی ہے اور ذکریہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی اس کو پڑھنا چاہیے اپنے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک کے اس میں قصے لکھے ہیں بچپن کا قصہ لکھا ہے کہ میرا تکیہ تھا میں نے اس کو ابا سے کہا ابا نے کہا ہے تکیا لے آؤ میں نے کہا میں اپنا والا میرا تکیا لے آؤں میں اپنا تکیا لے آؤں پر میں ابھی سے میرا میرا کرتا ہے خوب پٹائی لگائی حضرت شیخ فرماتے اس وقت سے میرا میں اور میرا میرے اندر سے نکل گیا کہ میں نہ میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے تو اس طرح بے شمار واقعات سے پتہ چلتا ہے ان کے جو حالات تھے کہ بزرگوں کے حالات کیسے رہے اس لیے دینی کتب کا مطالعہ اور اس میں بھی ایسی جو اپنے بزرگوں کی ہے جس کا تعلق عمل سے آج اگر دینی کتاب بھی لیتے ہیں کیا لیتے ہیں دجال کب نکلے گا کہاں سے نکلے گا قیامت کب آئے گی بھائی سب آئے گی اپنے وقت پر لیکن دجال سے بچنے کا اور قیامت کے تمام فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہے تقوی اختیار کرے آج اللہ والا بن جائے اگر نیک اعمال نہیں ہے تو کیا دجال سے کیا تلوار لے کے لڑے گا نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ ایمان کی قوت سے اس کو بچائیں گے جو ایمان والا مومن ہوگا متقی ہوگا اس کو دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوا کافر نظر آ جائے گا اور جو جو دجالی جو دجالی میڈیا کے زیر سایہ چل رہا ہے وہ اسی کو خدا ماننے لگے آج جو ہے میڈیا کیا ہے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں یہ خبر نہیں پتہ نہیں خبر جو صحیح خبر ہے اس کو کھا جاتے ہیں اور جو ذرا سی خبر ہے اس کو جو ہے رائی کو پہاڑ بنانے میں ان لوگوں کو کیونکہ پیسے ملتے ہیں ظاہر سی بات تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کو بیان کرتے ہیں وہیں عذاب کو اور جہاں ترغیب ترغیب بیان بیان ہوتی ہوتی ہے ہے وہیں جہاں جنت کا ذکر ہے قریب میں ہی کہیں دو کا بھی ذکر ہے جہاں پہ رحمت کا ذکر ہے وہیں پر پکڑ کا بھی ذکر ہے ان بخش شرف شدید رب کی پکڑ بہت سخت ہے ان آگے اگلی آیت ہے کہ الغفور الودود وہ بہت زیادہ غفور ہے اس کی پکڑ تو سخت ہے ان کے لیے جو ٹھیک ہیں جو اپنی اصلاح نہیں کرتے جو توبہ نہیں کرتے اور وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں وہ مایوس نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھیں سخت ہے اور اور زبردست ہے اور ان کی پکڑ سخت ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کے لیے وہ سخت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے نہیں چھوٹتے تو اس پر روتا ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کو نہ دنیا میں عذاب دیں گے نہ آخرت میں عذاب دیں گے دیکھیے قوم یونس اللہ تعالیٰ کئی جگہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ان لوگوں نے قوم یونس کی طرح رجوع کیا یونس علیہ السلام کی قوم نے بہت جب نافرمانیاں کی یونس علیہ السلام نے عذاب کو آتا دیکھ کر قوم کو چھوڑ کر خود بھی چلے گئے کہ کہیں عذاب میں عذاب آنے والا ہے لہٰذا قوم کو چھوڑ کے چلے گئے قوم سمجھ گئی کہ نبی چلا گیا اب اس کا مطلب ہے عذاب آ کے رہے گا لہٰذا سب <clears throat> سب نکلے قوم کی قوم سب نکلے اور اس میں جو ہے عورتیں بچے اپنے بکریاں تک لے کے آ گئے اور کھلے میدان میں میلے کپڑے پہن کے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہے ہیں اللہ معاف کر دیجیے ہم نہیں کریں گے معاف اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب اس کو ٹال دیا پوری قوم سے اس عذاب کو ٹال دیا یونس علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی گڑائے تو اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا چاہے کہ مسلمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے ابھی بہت موقع ہمارے پاس ہے لیکن بہت موقع ان معنوں میں ہے کہ جب تک زندگی ہے جب تک موقع ہے اس کے بعد ہم چاہیں کہ توبہ کر لیں تو مرنے کے بعد توبہ نہیں ہوتی توبہ زندگی میں ہوتی اس لیے اس جگہ فرمایا جہاں کا میں ذکر کر رہا تھا وقت النار الدی ڈرو ڈرو ساگ سے وقت النار الدی عزت جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے اب عام مثال لے لیں جیل کس کے لیے ہوتی ہے بدماشیوں کے لیے غنڈوں کے لیے اور اس طرح کے دو نمبر لوگوں کے لیے لیکن اگر کوئی ایک نمبر آدمی بھی ایسی حرکت کرے گا تو وہ بھی جیل میں جا سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ آدمی تو شریف ہے اس سے اگر شریف آدمی اگر غصے میں کسی کو قتل کر دے گا بظاہر وہ شریف ہے لیکن اگر اس نے غصے میں کسی کو قتل کر دیا تو کیا وہ جیل میں نہیں جائے گا وہ بھی جائے گا اسی لیے دوزخ بنی تو جہنم بنی تو کافروں کے لیے لیکن اگر خدا نہ نخواستہ کوئی مسلمان کافروں کے طریقے پر چلتا ہوا دین اور دین اور اس کے تقاضوں سے بے نیاز ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی بن جائے گا ہاں فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان اگر کلمہ پڑھنے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے جیسے تسلیمہ نسرین ہے یا سلمان رشدی ہے یا اس طرح یہ اس طرح کے اور جتنے ترقی یافتہ ایسے لوگ ہیں اور گستاخیاں کرنے والے ایسوں کو مسلمان کہنا بھی ناممکن ہے لہذا لوگ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتا ہے اور قبلے والے کو کافر نہ کہو قبلے والے کو کافر نہ کہو جو ہمارے حدیث شریف میں ہے اسی لیے بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے پڑے بھائی آپ لوگ قریب آ حرکت میں برکت حرکت میں برکت اب میں حرکت کر کے آیا ہوں سر جانی سے یہ لے کے آئے سب آپ لوگ تھوڑے سے سے حرکت کر لیں اپنے گھروں تو آ لیکن پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کے آنے سے اتنی اصلاح نہیں ہوتی خود بھی جانا پڑے گا کہیں پر جہاں مناسبت ہے آدمی خود جائے اور اپنے امراض کو بتائے کیا ڈاکٹر گھر گھر جا کے علاج کرتے ہیں ان سے کہہ دیجیے میرے پاس آ جائیے گا ذرا مجھے علاج کرانا آ جائے گی کہیں بھی نہیں آئے اگر آئیں گے تو پانچ سو روپئے فیس میں بھی گھر پہ آنے تو کوئی پھر یہ کیا بات ہے کہ جو دین سکھانے والا ہے وہ جا جا کے سکھائے اور آنے والے کو کوئی توجہ نہیں پتہ چلا کہ دین کی اہمیت نہیں صحت کی اہمیت جان کی اہمیت اسی لیے جان کے لیے ہر آدمی دوڑا چلا جا رہا ہے اسپتال ڈھونڈ رہا ہے ڈاکٹر کا پتہ ڈھونڈ رہا ہے میں پیسہ بھی بچ جاتا ہے چلو بھائی وہاں پہ جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی فیس دے دے کے ڈاکٹروں کے پیچھے پڑا ہے کیوں جان پیاری ہے ایمان پیارا ہوگا تو ہم بھی بھاگیں گے آ گیا تو ٹھیک ہے سن لیا یہ بھی ذرا نوازی ہے آپ کی لیکن ہم اس سے آگے بڑھنے کا راستہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بعضوں نے ایک ایک اپنا ایک اسٹیٹس طے کر لیا ہے کہ جیسے کہ بعض سمجھتے ہیں ہم ہمارے لیے ہم تو کبھی اپنا گھر بنا نہیں سکتے ہم اسی کرائے کے گھر میں رہے کیوں نہیں بھائی ہر آدمی کہتا ہے ترقی کرو ہر آدمی کہتا ہے ایک نوکری نہیں چلو پارٹ ٹائم کر لو ترقی کرو ہو سکتا ہے کمیٹی وغیرہ ڈال کے کچھ آدمی جمع کرے پھر اللہ تعالیٰ کوئی مدد کرے کوئی گھر لے ہی لے ہر آدمی ترقی کی دنیا کے اعتبار سے کوشش کرتا ہے اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی کوشش کرنی چاہیے بعض لوگ کامل نہیں بننا چاہتے ناقص ہی رہنا چاہتے ہیں بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے ہم بیان سن لیتے ہیں کبھی گناہ ہو تو ہم کرتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا آدمی بھی قابل مغفرت تو ہے لیکن ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک تمام گناہوں کو نہ چھوڑے حضرت والا فرماتے جو ولایت نہیں حاصل کرے گا وہ محروم دنیا سے جائے مغفرت ہو جانا اور چیز ہے مغفرت تو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تمام ان مسلمانوں کی ہو جائے گی جو کلمہ لے کر جائیں گے جو کلمہ دنیا سے لے کر جائیں گے نماز چھوڑنے کی یا گناہ کرنے کی سزا بھگتنے کے بعد مولوی ملاؤں والی بات مت کرو ابھی ہمیں بہت ترقی کرنی ہے لطفاغین یہ آدمی سرکش ہے لطفاغین ماں وہ ٹھکانا ہے سرکشوں کا جو کہتا واقعی یار ہم تو بہت اتنا کم از کم ہے کہ ہم گناہ ہو رہا ہے یا اللہ معاف فرما دیجئے ندامت ہے اصلاح کی فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا آدمی محروم نہیں رہے گا آج نہیں تو کل اس کو اصلاح کی توفیق ہوگی لہٰذا فرمایا لطفاغین ماں دوزخ ٹھکانہ ہے سرکشوں کا جو دین سے بیزار ہیں جو دور ہیں آنا نہیں چاہتے معابا لابسین احقابا اس میں وہ رہیں گے کتنا رہیں گے احقابا زمانے کے زمانے اب دیکھیے شیخ کے فضائل اعمال بار بار سنتے رہتے ہیں شیخ ہمیں لکھتے ہیں حقبہ ایک حقب جو ہے وہ ہوتا ہے اسی اسی سال کا قیامت اور جنت اور قیامت اور آخرت کے حساب سے آخرت کی ٹائمنگ اور اوقات الگ ہیں اور دنیا کے الگ ہیں پھر بہت سارے صحابہ حضرت حضرت وغیرہ وغیرہ وغیرہ ابو کے نام لے کر شیخ نے یہ بات لکھی ہے ان سب کے اعتبار سے ان سب کے نزدیک دنیا کے اعتبار سے ایک حقبہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال کا بنتا ہے جو ایک نماز چھوڑنے کی سزا ہے چے جائے کا جس نے دس بیس سو پچاس نمازیں چھوڑی ہوں چے جائے کا جس نے مہینے اور برسوں کی نمازیں چھوڑی ہوں پھر اس کے علاوہ اور حق دبایا ہو کتنا ہے کتنا زمانہ رہنا پڑے گا اسی لیے یہ سمجھنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی تو نکلیں گے بتائی اپنے آپ کو ایک رات کے لیے اگر کوئی خدا نخواستہ کہے گئے اٹھا کے لے جائیں گے ایجنسی والے کیسا آدمی پہلے ہی سے ڈر جائے گا ایک رات بھی کتنی مشکل سے گزرے گی وہ رات آٹھ بارہ گھنٹے کی نہیں ہوگی اس کے لیے وہ رات جو ہے پتہ نہیں کتنے عرصے کی ہو جائے گی اس لیے اس لیے یہ تھوڑا زمانہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جرت کرتے میاں ٹھیک ہے ایک نہ ایک دن تو بخشش ہو جائے گی ہنسی کھیل نہیں اتنا بڑا زمانہ ہر آدمی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جائے گا نکالا بھی جائے گا چند حقبے جب تک وہ نہیں رہے گا نکالا نہیں جائے گا اور چند حقبے کا مطلب کروڑوں سال ہے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال ایک حقبہ بنتا ہے یاد شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا اور اسی کو مولانا ادری صاحب نے بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا تو لابطینہ فی احقابہ احقابہ اس میں رہیں گے وہ لوگ حقبہ کے حقبہ یعنی زمانوں کے زمانے یعنی کروڑوں سال لابطینہ فی احقابہ لا یذقون فی احقابہ بردن ولا شرابہ نہیں چکھیں گے اس کے اندر کوئی ٹھنڈا پانی اور نہ پینے کی چیز اللہ حمیم و غساقا مگر گرم گرم کھولتا ہوا پانی اور غساق کہتے ہیں اس اس پیپ اور زخم کے دھون کو جو زخم سے پیپ اور اس کا پانی نکلتا ہے وہ پینے کو دیا جائے گا اللہ محفظنا نامن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کوئی چھوٹا موٹا عذاب ہے یہ زیادہ دور کی نہیں ہے یہ سورہ سورہ نبا ہے جو تیسویں پارے میں ہے جا کے دیکھیے اس کی تفصیل کہ کیا لکھا ہے اس میں لا بھی نفیا خوابا لا یزوق نہیں چکھیں گے لا یزوق لا یزوق نفیہ بردوں والا شرابا اللہ حمیم وغصاقا مگر جو ان کو پلایا جائے گا وہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے منہ میں لگے گا ان کا ہونٹ سوج کے نیچے آ جائے گا اور اور ایسا ایسا ہے جو جس جسموں کے جو چلنے سے اور اسے زخموں سے نکلے گا وہ پھیلایا جائے گا اللہ حمیم و غصاقہ جزا وفاقہ یہ ظلم نہیں ہے جیسا عمل کیا ہے ویسی سزا ہے جزا وفاقہ انہم کانو لا یرجون حسابا کیونکہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے انہم کانو لا یرجون حسابا وکذبو بی آیاتنا کذابا ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے وکذبو بی آیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہ کتابا یہ سمجھتے تھے سب ایسے ہی ہوا میں اڑ رہا ہے ہم نے سب کو لکھ کے رکھا تھا وکل شیئن احصیناہ تم کو احصا کر لینا سب کو یعنی پکڑ لینا سب کو لکھ کے رکھنا سارا حساب کتاب ہمارے پاس موجود ہے جب آدمی اعمال نامے کو دیکھے گا سورہ کہف میں ہے لا یغادر ولا کبیرہ اس کو کیا ہوا اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا لا صغیرۃ ولا کبیرہ مگر یہ سب اس میں جو ہے موجود ہے تو فرمایا فقط ذبوح بھی آیاتنا کذابا وکل شیء احصیناه کتابا فذوقوا چکھو فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان کو عذاب چکھایا جائے گا فلن نزيدكم نہیں پڑھایا جائے گا ان پر مگر عذاب کو یعنی عذاب ان کو اور مزید پڑھایا جائے گا آگے پھر دیکھیے جنتی کا جنتیوں کا ذکر ابھی ابھی جہنمی ختم ہوا یہی یہی صورت ہے اگلا رکو ہے ان للمتقین مفازا نیک لوگ جو تقوی سے رہنے والے ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں جو نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں کہ آج لوگ متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں جو صرف نماز پڑھتا ہو نمازی الگ ہے اور پرہیزگار الگ ہے پرہیزگار اس کو کہتے ہیں دیکھیے دوا کھانے والا الگ ہے پرہیز کرنے والا الگ ہے بعض لوگ دوا تو پابندی سے کھاتے ہیں لیکن بد پرہیزی بھی پابندی سے کرتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب سے شوگر کی دوا لے لیکن چائے میں چینی پیے حلوہ اور مٹھائی خوب کھائیں اور جو ہے شربت بھی پیے اور پھر کہیں کہ صاحب آپ کی دوا میں پتہ نہیں کوئی اثر ہی نہیں ہے کیا فائدہ اثر ہے دوا میں بد پرہیزی کی وجہ سے اثر نظر نہیں آ رہا ہے کہاں سے اثر ہوگا کیونکہ بد پرہیزی چل رہی ہے تو متقی کون ہے جو کہ تقوا سے رہتا ہے یعنی گناہ سے بچتا ہے ان للمتقین مفازا بے شک ان للمتقین متقیوں کے لیے کامیابی کامیابی ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا باغات ہیں کے کے انگور باغات باغات ہیں اور اس میں انگور ہیں انگور چھوٹے چھوٹے نہیں اتنے بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے انگور حدائق وعنابا وقواعب تڑاوا ہم عمر عورتیں ہیں ہیں اور چھلکتے ہوئے پیمانے شراب کے چھلکتے ہوئے پیمانے ایک نہر الگ شراب کی ہوگی وہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی جس سے آدمی محلزات بھرتا ہے وہ ایسی شراب ہوگی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بڑھ جائے گی شراب کی نہر بہ رہی ہوگی وَكَأْسَنْ دِحَاقَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا كِذَّا وَلَا کداوا اور وہ لا اس کے بعد شراب پینے کے بعد ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور فور بکیں گے بھی لا يسمعون فيها لغوا وہاں پہ سنیں گے نہیں کوئی جھوٹی بات بیکار بات اور نہ جھوٹی بات لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے جیسا وہ عمل کرتے وہاں جزاؤں میں فوقا جیسا عمل ویسی سزا جزا من ربی کا عطان حسابا وہ جزا ہے ان کے رب کی طرف سے دوسری جگہ بیما کانو یا عملون جیسا تم عمل کرتے تھے حالانکہ عمل کی توفیق بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی کتنا کرم ہے کہ پہلے انسان بنایا کتا اور خنزیر نہیں بنایا پھر مسلمان بنایا ایمان عطا فرمایا پھر نمازی نمازی بنایا پھر متقی بنایا پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے حضرت فرماتے جس طرح ابا جو ہے بچے کو قلم سے لکھا ہے دیکھو یا لف ہے یا با ہے یا تا ہے اور جیم ہے یہ اتنا اچھا میرے بیٹے نے لکھا ہے جی۔ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے ابا نے انگلی پکڑ کے لکھوایا ہے تو ربا یہ سارے کام کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے تمہارے اعمال کی جزا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں ڈرو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے عزت کافروں کے لیے تیار کی گئی وہ ایسی اللہ اور رسول اور اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے پتہ چلا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ رحم کے قابل ہو جاتا ہے قابل رحم لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وسارعو آگے فرمایا دوڑو جلدی کرو سستی مت دکھاؤ کہ ساڑھے چھ بجے آنکھ کھلی تو اب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہے فجر کی نماز جا رہی ہے اور جو ہے بس یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے بس جو چلتے چلتے ہو رہا ہے کر رہے ہیں یہ سستی ہے دین کا کوئی کام پھر عرض کر دیتا ہوں بار بار اس بات کو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بار بار عرض کرنے سے دل میں بات خراب پا جاتی ہے کوئی کام ایسا نہیں جو آدمی کہے بھی یہ تو میری حساب سے باہر ہے اگر ہم کہیں آپ کو عشاء کے بعد سے سونا نہیں ہے فجر تک جاگنا ہے تب آپ کو اللہ کا قرب ملے گا تقوا ملے گا آپ کی اس دور میں کیسی بات کر رہے ہیں اس دور میں کوئی اتنا جاگ سکتا ہے اتنی بڑی رات ہے اور پھر اس لیے جاگنا ہاں اگر کوئی نوکری کے لیے گئے تو ضرور جاگ سکتا ہے ہاں اگر کوئی اور فول فلموں کے لیے نیٹ چیٹنگ کے چکر میں جاگتے ہی ہیں لوگ لیکن اللہ کے لیے جاگنا ہے مشکل کام تو بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے مشکل کام بتا ہی نہیں رہے عشاء پڑھ کے سو جاؤ اٹھ کے فجر پڑھ یہ تو آسان ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دن کو بھی بس زیادہ تصویر ہاتھ بھی نہیں والا بتاتے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تصویر ایک سو ایک ایک مرتبہ تصویر سو مرتبہ سو مرتبہ دور شریف سو مرتبہ استفار اس میں اعزاز اللہ اللہ چار اذکار ہیں جو بمشکل بیس پچیس منٹ میں ہو جاتے ہیں دس منٹ قرآن کریم کی تلاوت پاؤ پارا بھی ہو جائے گا بس کافی یعنی آدھا گھنٹہ صرف ایک معمول ہے آدھا گھنٹے کا باقی چوبیس گھنٹے میں سے ساڑھے تیئیس گھنٹے کیا کرنا ہے کہ گناہ سے بچنے کی فکر کرنی ہے کہیں مجھ سے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں یا من اپنی بعض نگاہوں کو بھیج لیا کریں آپ ایمان والوں سے کہہ دیں چچا مامو زاد بھابی چاچی چاچی سے بھی پردہ ہے چاچا تو سگے ہیں لیکن چاہنے والی جو ہے وہ غیر کا خون ہے اس سے پردہ ہے چاچی سے بھی پردہ ہے مامی سے بھی پردہ ہے خالہ سے نہیں کیونکہ خالہ اماں کی سگی بہن اپنا خون ہے لہٰذا خالہ سے پردہ نہیں لیکن چاچی اور مامی سے پردہ ہے آج کہاں کیا جا رہا ہے گھروں اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کم از کم جہاں نہیں ہو حفاظت کریں ایک دفعہ تھوڑا سا بتانا پڑے گا بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی ہے اب ہم جو ہیں ایسے ایسے رشتہ داروں سے بھی قریب نہیں آ سکتے جہاں پہ معاملہ نظر کی حفاظت کا ہے قریب جائیں گے قریب جائیں گے تو گناہ میں اللہ کا یہ کرنا لا تقربو قریب بھی مت جاؤ لا تفعلو نہیں فرمایا کہ یہ کام مت کرو فرمایا لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ انہو کیونکہ یہ بہت برا ہے وسا سبیلا یہ برا راستہ ہے قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ نگاہ کی حفاظت کرو ایسے ماحول کے بھی قریب مت جاؤ جہاں پہ اب ہماری دوستیاں یاریاں کیا ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے ساتھ بیٹھ گئے <clears throat> اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گئے اپنا ماحول الگ بنانا چاہیے ہمارے دوست ہونے چاہیے جس کا تعلق دین سے ہو مسجد سے ہو مدرسے سے ہو خانقاہ سے ہو تبلیغی جماعت سے ہو کوئی بھی شعبے دین کے شعبے ہوں اہل علم سے ہو جو وقت وہاں گزرے گا اچھے اور سچی صحبتوں میں اس میں بھی ایک بات ہو کہ اس میں بھی صرف تبادلہ خیال نہ ہو سیکھنا سکھانا ہو کسی اللہ والے کی چار آدمی بیٹھ گئے کسی اللہ والے کتاب اسلحی خطبات لے لیں مفتی عثمانی صاحب کتنے آسان ہیں اتنی آسان ہے میں اثر میں سنا رہا ہوں بعض دفعہ کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنے آسان ہے اور والا کے سوالات اور سو سے زیادہ بعض گلشن اقبال نمبر دو خانقاہ سے مفت میں ملتے اس کو لے کے پڑھیں اس کو سنیں اور سنائیں یہ ہے وقت صحیح گزارنے کا طریقہ حضرت والا جو ٹائم پاس کیا جاتا ہے ٹی وی میں اور دوستوں میں یہ پاس نہیں ہوتا یہ فیل ہوتا ہے یہ حجت بن جاتی اب وہ چار دوستوں میں بیٹھ گئے کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے کوئی سیاست کی بات کر رہا ہے کوئی کرکٹ کی بات کر رہا ہے کوئی رات کے ڈرامے کی بات کر رہا ہے سب کو سننا پڑے گا کیونکہ اپنی بولنی ہے تو اس کی بھی سننی پڑے گی کہ خالی اپنی تقریر چلے گی تو بھائی جہاں یا تو حضرت والا عید کے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت والا کے پاس غور کی نماز کے بعد ہماری تو عید بھی ہو جب ہی ہمیں لگتی تھی جب شیخ کی زیارت کرتے جب کہ مرشد کی عید ہوتی ہے تب مریدوں کی عید ہوتی ہے ہاں۔ اللہ والوں کی زیارت اصل خوشی ہے تو کے بعد ہم بیٹھے تھے بھائی کے دن آج سے چار سال ہو گئے تقریباً باہر کے لوگ بھی کچھ بیٹھے تھے وہ غیر ممالک سے آ کے یہاں عید کر رہے تھے یعنی خانقاہ میں تو حضرت فرمایا دیکھو بھائی بیمار تھے ادیر تھے بالش کا حملہ تھا اس کے باوجود بھی جتنا جتنی طاقت ہوتی ہے اس زیادہ بیان فرماتے تھے اور بہت زیادہ بڑا مجمع بھی نہیں تھا یہ تیس چالیس آدمی ہوں فرمایا دو کام کرو یا تو عید سیکھو یا سکھاؤ یا دین سیکھو یا سکھاؤ یہ اس وقت یہ نہیں مطلب یہ کہ آپ نے نوکری چھوڑ دی نوکری تو رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے جب آدمی نوکری پہ جائے یہ نیت کرے میں رزق حلال کمانے جا رہا ہوں تاکہ اپنا اپنے والدین اور بال بچوں کا پیٹ پالوں رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اس میں کوئی دوسرے دو نمبر حرکت نہ کرے ٹائمنگ لیٹ نہ کرے کوئی جھوٹ بلا وجہ ایسی چیزیں استعمال نہ کرے تو یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت اس کے علاوہ جیسے جو وقت ہے تو اس میں یا تو سیکھے یا سکھائے اب سیکھنے کا موقع موجود ہے کہ ہم اپنے شیخ کے پاس اپنے استاد کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ہمیں گیدرنگ اچھی لگتی ہے فرماتے ہیں جب میں پندرہ سال کا تھا سولہ سترہ سال تک تو وہ علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا علی گڑھ میں اور تو بھی تھے طبیہ کالج تھا وہ حکیم سعید صاحب نے وہیں سے پڑھا تو حضرت والا نے فرمایا کہ اور لوگ جاتے تھے کوئی جمنا اور گنگا جمنا کے کنارے جا کر عورتوں کے نظارے کرتے حضرت والا فرماتے یہ نہیں کہ میں جاتا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں جا کر مولانا محمد احمد صاحب کی صحبت میں بیٹھتا عصر کے بعد سے لے کر رات بارہ بجے تک ان کے پاس بیٹھتا ایسے دنیا میں اتنا بڑا کام ہوا جب آدمی ان خواہشات کو جلا کے راک کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں ٹی وی بھی بھی پابندی پابندی سے سے دیکھیں بد نگاہی کریں جھوٹ بھی بولیں اور پھر ہم سے دین کا کام بھی خوب ہو حضرت والا نے ایک دفعہ ہمارے بہت خاص دوست نے بتایا کہ مجھ سے کہا کہ بتاؤ بتاؤ تم اپنا کوئی خاص کام ہو وہ کس سے کہا نے اعتماد والے آدمی جیسے مثال ہے کہ یہ فوٹو اسٹیٹ کرانا ہے تو کسی کو بھی دے دیتا ہے بھائی ذرا فوٹو اسٹیٹ کرا کے لاؤ کیا شناختی کارڈ پاسپورٹ کسی کو دے دیں گے کسی کو دیں گے جو انکم جاننے والا ہو جو اعتماد والا ہو کوئی خاص کام ہو کس سے لیا جاتا ہے جو اعتماد کام ہے فرما اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام بھی اعتماد والوں سے لیتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو تقوا والے ہوتے ہیں عمومی طور پہ کوئی کام ہو جانا اور چیز ہے لیکن دین کا خصوصی کام اور تقوی والا کام جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے لیتے لہٰذا ہمیں ہمیں ایم یہ بنانا ہے اب یہ بات میں عرض کرتا کہ ہر آدمی ہر طالب آج جو ہے وہ چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے میں سی اے کر لوں کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے ایم بی اے کر لوں کوئی چاہتا ہے ہر آدمی اچھی سے اچھی ڈگری کی فکر کر رہا ہے کتنی کتنی آج کل ڈگریاں ہوں گی ایم بی اے نہیں ہے تو بی بی اے ہے اور فلاں اور فلاں جو اتنی بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر میٹرک اور انٹر اور اور گریجویشن تو کریں گے نا انٹر تو کریں گے بعض جو تعلیم گریجویشن کا حصہ ہوتی تو اور کوئی جو ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے تو جب ایم اعلیٰ ہوگا تو ادنا خود بخود حاصل ہوگا جب ہمارا ایم اولیا صدیقین کی آخری سرحد ہوگی تو ولایت تو کہیں جائے گی نہیں ولایت تو ضرور ملے گی ٹھیک ہے اعلیٰ درجہ صدیقین کا بھی ملے گا لیکن ابھی نہ ملے آہستہ آہستہ آدمی ترقی کرے دنیا میں تو مقدر بعض دفعہ غالب آیا تھا میں ایسے کتنے دوستوں کو جانتا ہوں جو سر توڑ کوششیں کرتے تھے بعض دفعہ جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دی اس وجہ سے کہ ہم ہمیں میڈیکل میں اچھے نمبر لے رہے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹر بن سکیں آج وہ آج وہ جو ہے نوکریاں کر رہے ہیں عام سرکاری اداروں میں یا چھوٹے پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہو سکا تقدیر نے ساتھ نہیں دیا نمبر کم آئے میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا تو تقدیر غالب آ جاتی ہے لیکن لیکن یہ بتاؤں کہ اگر کوئی دین کے لیے اتنی محنت کرے گا کبھی بھی اس اس وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے اور ولایت خاصہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے ولایت عالیہ بھی اس کو عطا فرمائیں اس لیے ہم جب جب دنیا کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ بھئی سرجانی ٹاؤن میں یا لیاری میں یا رورنگی ٹاؤن میں یا ایسے کسی بھی علاقے میں گل بھائی کے پاس ماری پور میں ہمیں چھوٹا سا مکان ملے نہیں ہم چاہتے ہیں بیچ شہر میں ہو بیچ شہر میں ہو تاریخ روڈ نہ ہو تو کم از کم نازم آباد ہو جہاں پہ ہمیں اچھا گھر ملے چونسٹھ گز کا ساٹھ گز کا اسی گز کا نہیں کم از کم دو چار سو گز کا تو مکان ہو تو جب ہم دنیا کے لیے چاہتے ہیں اپنا مکان بڑا مکان تو اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی اعلیٰ درجے کی ولایت کی تمنا اور خواہش اور حت الامکان کوشش تو کر سکتے ہیں دنیا کے لیے تو آدمی امکان سے بھی آگے بڑھتا ہے دیکھیے امکان کیا ہے آٹھ بارہ گھنٹے نوکری کرنا لیکن بعض دفعہ آدمی شہر کو چھوڑتا ہے بعض دفعہ آدمی ملک تک کو چھوڑ دیتا ہے اس پیٹ کے چکر میں ملک کو بھی چھوڑتا ہے اپنے مشفق والدین کو بھی چھوڑتا ہے اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھی چھوڑتا ہے صرف اس لیے کہ چند پیسے ہاتھ آ جائیں تو اپنا مکان بن جائے وہ بھی یقینی نہیں کہ وہ پیسے آئیں گے کتنے لوگ آتے ہیں اور لٹ جاتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں کتنے ایسے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو یہاں پہ بتا نہیں سکتا آدمی کام وہاں کیا کر رہا ہے یہاں پہ بتا نہیں سکتا ایسی چیزیں آدمی اس دنیا کی اس دنیا کی فانی لذتیں چند دن سمیٹنے کے لیے اٹھاتا ہے اتنی مشقتیں تو اللہ کے لیے اگر تھوڑی سی مشقت ہم نے اٹھا لی تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی یہ چیزیں ہمارے لیے عزت کا سبب بنیں گی اور آخرت تو ہی متقین کے لیے پھر پھر فرمایا کہ کوئی کوئی حسرت نہیں ہوگی جنت میں جانے کے بعد سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی بتائیے کوئی حسرت نہیں ہوگی لیکن بجز اس گھڑی کے کہ جس میں ہم نے آل ادھر ادھر کی حرکت کی لایانی حرکت اب بتائیے میچ دیکھنا اب ٹھیک ہے کہ اگر میچ کا کوئی اسکور سن لیتا ہے تو ناجائز حرام نہیں ہے لیکن دیکھنے میں اول تو بہت سے اشتہارات اور بہت سی خرافات بھی ہوتی ہیں دوسرے یہ دوسرے یہ کہ ٹیلی ویژن کا دیکھنا خود ناجائز ہے مفتی عثمانی صاحب نے اس بات کو فرمایا اور تیسرے یہ کہ ریڈیو پر بھی جو سنتے ہیں ان کا بھی دھیان نہیں لگا رہتا ہے کہ ابھی فلا آؤٹ ہو جائے گا یا فلا بیٹنگ کر رہا ہے اب نماز میں گئے ہیں لیکن دھیان وہاں لگا ہوا تو اللہ کے لیے اپنے دھیان کو اپنے دھیان کو اس چیز میں کیوں لگایا جو ایک لایانی چیز ہاں خیال آ جانے پر پکڑ نہیں لیکن لایانی چیز میں جو آدمی لگے گا پر من حسن الاسلام اسلام کا حسن یہ ہے المر المر ترکہ ما لا یعنی حسین اسلام اس شخص کا ہے کہ جو تمام لایانی چیزوں کو چھوڑ دے یہ ویڈیو گیم کھیلنا یہ کرکٹ میچ یہ ایسی تمام ایسی حرکتیں ایسی یہ جسے کہتے ہیں گیدرنگ بس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں دو گھنٹے پر میں عشاء کے بعد بیکار باتیں مت کرو عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا عشاء کے بعد بیٹھ جاتے تھے کیونکہ ٹی وی وی سی آر کا تو زمانہ تھا ہی نہیں بس کہانی قصے شعر و شاعری بس اور اور چیزیں جو ہیں وہ اس وقت میں وہ کرتے تھے اور کون چیز فرمایا آپ نے منع فرما دیا کے بعد فضول قصہ گوئیاں فضول باتوں مت لوگوں سو جاؤ جلدی تو بتائیے جو قصے کہانیاں جائز نہیں ہیں تو ٹی وی وی سی آر اور یہ آل فون چیزیں کیسے جائز ہوں گی دو دو گھنٹہ پھر کہتے ہیں رات اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی اس ٹائم پہ کیوں نہیں سوتے گیارہ بجے جو سو جائے تو کیا چھ بجے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی اگر ایک نارمل آدمی ہے تو خود بخود آنکھ کھل جائے گی ہاں اگر کوئی سونے کا مریض ہے سونے کا مریض وعدے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے پنجاب والوں سے تہذیب جی، کے پوچھیے کھوتا کس کو کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے فجر کی نماز بتائی اللہ تعالیٰ آواز دے رہے اور اللہ تعالیٰ کا مؤذن آواز دے رہا فلاح تو من النوم ہم کہہ رہے ہیں بعد میں پڑھیں گے آٹھ بجے اٹھ کے پڑھ لیں گے نو بجے بتائیے جمال فرمایا کہ اگر منافقین کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر مسجدوں میں جائیں نہ چھوڑیں لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ تقدیر اولا کا بھی کوئی اہتمام نہیں بس مل گئی نماز جب نماز شروع ہو رہی ہے تب ہم تیاری شروع کر رہے پہلے سے مسجد میں ہونا پہلے سے مسجد میں ہونا وضو کر کے گھر سے چلنا لباس اور اپنے سب چیزوں کا خیال رکھنا آئے بغیر ٹوپیوں کے نماز ٹکنا نیچے جا رہا ہے نماز ہر چیز میں ہمارے یہاں بس چل چل رہا ہے کام کام تو چٹنی روٹی سے بھی چلتا ہے دال روٹی اور پیاز روٹی بھی لوگ کھاتے ہیں پھر قورمہ بریانی کی فکر کیوں جاتی ہے کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے ہر آدمی اچھا کھانا چاہتا ہے اچھا پہننا چاہتا ہے جب ہم تمام چیزیں اچھی چاہتے ہیں حضرت والا کے شیخ ثانی حضرت مولانا پروکتا اور رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آج ہماری ہر چیز بڑھیا اور عمدہ ہے ہمارا گھر عمدہ ہمارا لباس عمدہ ہمارا کھانا اچھے سے اچھا اگر کوئی چیز ناقص ہے تو ہمارا قرآن ہماری نماز نہ سنت کا اہتمام نہ تجوید کا اہتمام بس چل رہا ہے صاحب چل رہا ہے جو کر دو اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اس پہ محنت کرنے کے لیے پھر میں عرض کر رہا ہوں نہ نوکری چھوڑنا ہے نہ رات بھر جاگنا ہے رات بھر سونا ہے نیند پوری کرنی ہے اور دن کو بھی نوکری اور معاش کرنا ہے طالب علموں کو پڑھائی بھی نہیں چھوڑنی ہے سب کام کرنے ایک کام کرنا ہے تقوا کے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تجویز درست کرنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے چھ گھنٹے لگیں گے بیس منٹ بہت مشکل میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ایک قاری صاحب مدرسے میں جا کے بیٹھنا ضروری تھوڑی کسی بھی ایک قاری صاحب سے بات کرنے کے آپ مجھے پندرہ بیس منٹ روزانہ دے دیں میرا قرآن صحیح کر دیں ہو جائے گا کوئی بھی حافظ صاحب مل جائیں اکثر میں سمجھتا ہوں نائنٹی فائیو پرسینٹ حفاظ کی تجویز صحیح ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں تو الفاظ کی تجویز اکثر صحیح ہوتی ہے مسائل سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بھی وقت نہیں اکیلے خود ہی سے بھائی چیزیں پڑھیں اس میں جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پھر کسی عالم سے پوچھ لیں اہل علم کی صحبتوں میں بیٹھے ایسے ہی نیک مجلسوں میں جہاں مناسبت ہو جہاں مناسبت ہو جہاں دین کی بات سمجھ میں آ رہی دین میں ترقی ہو رہی ہے دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے آدمی کو یہ فکر ہو رہی ہے واقعی ہماری ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے یہ مقصد نہیں ہے کھانا پینا بس حضرت میر حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب بھی ان کا شعر پڑا کرتے ہیں تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا صوفی شاعر واقعی بزرگ شاعر تھے تو دوسرے شعر فرماتے ہیں آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے اب بتائیے تشکیل ہوئی ہیں کراچی والوں کی تشکیل ہو گئی کوئٹہ اب وہاں جا کے انہوں نے خریداری شروع کر دی مال خریدنا بجائے جماعت میں وقت لگانے کے انہوں نے یہ شروع کر دی یہ کام ہو رہا ہے کام کہے تھے اللہ کے راستے میں اسی طرح کسی کو نوکری پہ بھیجا وہ چلا گیا بچوں کے پاس تو اس کا مقصد مقصد سے ہٹ گیا ہمیں کس لیے بھیجا تھا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے معرفت حاصل کرنے کے لیے کنتو کنزن مخفیین حدیث قدسی ہے میں ایک مخفی خزانہ تھا فاحببتو ان اغرفا میں نے چاہا میں نے پسند کیا میں مجھے یہ محبوب تھا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق فلق فخلقت الخلق پس میں نے خلق کو پیدا کیا اس حدیث سے تمام صوفیہ یہی مطلب ہاں۔ لیتے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد صرف اللہ کو پہچاننا ہے یہ کھانا پینا یہ نوکری یہ چاکری یہ سب مقاصد نہیں ہے میرے بھائی ضروریات ہیں ضروریات ہیں تو درد درد کہتے امیر کہ کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے چند اپنے سر پر دھر چلے کیا مطلب وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے جب وہاں سے آئے تھے بالکل معصوم تھے فرشتہ کی طرح بچہ کیسا ہوتا ہے معصوم یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے گناہوں کے دفتر کے دفتر فائلز کے فائل کا حق دبایا یہ نماز چھوڑی یہ گناہ کیا وہاں سے پاک صاف آئے تھے کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے مقصد کیا تھا کس کام میں لگ گئے اپنے مقصد کو ہم پہچانیں اور جو ہے اپنے تھوڑے سے وقت کو دین کے لیے فارغ کریں کچھ ایسی مجلسوں میں آنے جانے کو پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ ہمیں ہفتے میں دو دن تین دن کہیں پر ایسی جگہ دینا ہے جہاں پہ دین سیکھنے کو ملے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو جہاں گناہ چھوڑنا آسان نظر آئے پھر ایسے لوگوں کی صحبتوں میں آدمی مستقل رہے بار بار جائے پھر دیکھیے ہمت والوں کی صحبت سے ہمت ہوتی ہے اہل ہمت کی صحبت سے ہمت ملتی ہے دیکھیے مریض اگر زیادہ بیمار ہو جائے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر یہ تو حالت بہت تشویشناک آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا مریض کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مجھے صبح آفس جانا آفس چلے جانا پھر زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں جان ہے تو جہان ہے پیار وہاں کہتے ہیں ہاں صحیح ہے ایڈمٹ کر لے بالکل گھر والے بھی ساری پریشانی اٹھا رہے ہیں ادھر ہے کدھر ہے کر رہے ہیں نا جان کے لیے ایمان پیارا ہوگا تو آدمی پھر ایسی جگہوں پر رہ پڑے گا کہ مجھے اپنا علاج کرانا یہ خان ہسپتال کیا اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں دو ڈاکٹر یہاں موجود ہیں ایک ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اور ایک فیصل جی دو ڈاکٹروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو آغا خان میں آ کے آدمی ایڈمٹ ہو جائے ایک مریض آیا اور وہ پانچ سات دن نہیں ایک مہینہ رہا دو مہینے رہا چلو بھائی کوئی ایسا طویل علاج ہو رہا ہے چار مہینے رہا تین چلے اس نے لگا لیے ڈاکٹر کے ساتھ پاس لیکن کیا وہ جائے گا تو اس کو کہا جائے گا آپ آپ جا کے کلینک کھول سکتے ہیں جائیے آپ اتنے اچھے ہو گئے کہ آپ ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ دیں نہیں کسی کو بھی نہیں ملے گا پانچ سال بھی رہے تو بھی نہیں ملے گا لیکن لیکن لیکن اللہ والوں کا شفا خانہ ایسا ہے دوا خانہ ایسا ہے جہاں مریض آتا ہے اصلاح ہونے کے بعد اصلاح ہونے کے بعد اللہ والے اس کے ذمے کام لگاتے ہیں جاؤ دوسروں کی اصلاح اجازت دیتے ہیں اس کو جاؤ کچھ دن وہ اپنی اصلاح کراتا ہے مشورہ کرتا ہے میرے اندر یہ مرض ہے جو مشورہ کرتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے پھر جب اتنی اصلاح ہو جاتی ہے پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اب مخلوق کی رہنمائی کر سکتے ہیں تو جو مریض آیا تھا وہ ڈاکٹر بن گیا بغیر کسی ڈگری کے تو یہ ہے یہ دنیا والے یہ نہیں سمجھ سکتے اور آغا خان میں جائیے اور کہیے میرے اندر بہت سے امراض ہیں صحیح یہ تو نہیں صحیح نہیں بھائی تم دیکھو تو صحیح کبر ہے میرے اندر میرے اندر عجب ہے میرے اندر کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے لاؤ لاؤ ساری ایکس رے مشینیں اور سارے ٹیسٹ اور پک کر لو اور نکالو یہ بیماریاں کہاں ہیں یہ بیماری اللہ والا آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کی اس کے چلنے کا انداز بتا دیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں زیادہ سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے اور ہر وقت چوٹی اور کنگی کی فکر کرنے والوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتا ہوں کہ اندر خالی ہے جب ہی ظاہر کی اتنی فکر ہے اور اور جو ہے فرمایا میں سمجھ جاتا ہوں کہ کس کے اندر کیا مرض ہے کیوں سمجھ جاتا ہوں اب یہ ڈاکٹر صاحب علاج کرتے کرتے پرانے ہو گئے اب آدمی کو دیکھ کے اس اس کا نفس پکڑ کے فوراً سمجھ جاتے ہیں کے اندر یہ مرض تو تجربہ آدمی کو سمجھا دیتا ہے علم غیب نہیں ہوتا اللہ والے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں اپنا علاج کرانا ہے تو کسی اللہ والے سے مستقل رابطے میں رہنا پڑے گا صرف ہفتے ہفتے پندرہ دن کی مجلسیں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی ہاں اتنا ہو جائے گا کہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے گی یہ میں غلط کر رہا ہوں اسٹرائک ہوگا فوراً قلب پر فوراً قلب پر جو ہے بات آئے گی کہ یہ بندگائی میں غلط کرو لیکن اس چھوڑنے کی ہمت ہوگی جب آدمی مستقل جائے گا اور مستقل صحبتوں میں رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بیان میں ایک مہینے سے کیا کیا باتیں آدمی عرض کرے لیکن لیکن ایک بات یہی عرض کر دوں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور لاہ عمل طے کریں جس طرح ہر آدمی کہتا ہے میں نے یہ گروپ لیا ہے میرا اسکوپ یہ ہے کہ میں سی اے کروں گا میرا اسکوپ یہ ہے میں انجینئرنگ کر رہا ہوں میں یہ اسکوپ کیا ہے سب ڈاکٹر کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ اور سب کچھ اور ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا کتنے ایسے ڈاکٹر حضرت والا کے نازم آباد جہاں والا رہتے تھے مفتی رشید احمد صاحب کے قریب حضرت والا نے فرمایا باہر سے ایم ایس سی کر کے آیا تھا وہ آدمی پی ایچ ڈی بھی کر کے اور اس کے ذہن میں بچپن سے پاگل نہیں تھا اتنا پڑھنے کے بعد اس کے کوئی دو رگیں آپس میں مل گئی ڈاکٹر ملا گٹر کا پانی پیتا تھا وہ آدمی باہر بیٹھ کے ایسا پاگل ہو گیا یہ یہ تو حقیقت ہے انسان تو پھر انسان کس چیز پر اکڑتا ہے جو فکر آخرت کرے گا وہ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور یقینی بات ہے کہ رب العزت کے لیے جو اپنی اپنے خواہشات کو دبا دے گا اللہ تعالیٰ اور رب العزت ہے اس کو عزت بھی دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور وہاں تو ہے ہی متقین کے لیے نقصان نہیں پہنچا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیجیے ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے اور یہ یقین کی خط کے منتہا تک پہنچا دیجیے یا اللہ یا اللہ جس کے دل میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں بہت سے ان کی خواہشات ہیں جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے جو طلبہ اللہ اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے اے اللہ پریشانی سے بچا لیجیے اے دونوں جہانوں کے مالک دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے اے اللہ دنیا میں بھی خوب خوشیاں دکھائیے اور ان سے بچائیے آخرت میں بھی یا اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے بہو فی عیشت راضیہ میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے یا اللہ من موازین ہو یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجیے اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجیے ہمارے عزیز مغفرت فرما دیجیے ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے منہ دکھانا ہے اللہ اپنی اللہ اپنی ملاقات سے پہلے پاکستان کو کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے ہمارے ملک محرود فرما دیجیے تعصب سے ہمارے ملک کو کو کو فرما فرما فرما دیجیے دیجیے دیجیے اسلام غالب کفر مغلوب جتنے شعبے آپ کے راستے میں کام کر رہے ہیں سب کی مدد نصرت فرما دیجیے اللہ ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں